حضرت رفاعہ رحمہ اللہ سے روایت ہے انہوں نے کہا میں مختار سقفی کے پاس اس کے محل میں گیا اس نے کہا جبرائیل علیہ السلام ابھی ابھی میرے پاس سے اٹھ کر گئے ہیں میں صرف اس لیے اسے قتل نہ کر سکا کہ میں نے حضرت سلیمان بن سورت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی تھی کہ آپ نے فرمایا جب کوئی شخص تجھ سے اپنے خون کے بارے میں مطمئن ہو یعنی اسے یقین ہو کہ اس کے ہاتھ سے میری جان محفوظ ہے تو اسے قتل نہ کر اسی فرمان نے مجھے اس کو قتل کرنے سے روک دیا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار چھ سو نواسی